حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اہل بحرین کے اسبزی لوگوں کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا یہ لوگ اہل حجر کے مجوسی تھے یہ آدمی کئی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہرا رہا پھر جب واپس ہونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا تمہارے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا ہے اس نے کہا بہت برا فیصلہ میں نے کہا خاموش یعنی اللہ اور رسول کا فیصلہ برا نہیں ہو سکتا کہنے لگا فیصلہ یہ ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لوں یا قتل ہو جاؤں راوی نے کہا کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا قبول کیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی بات لے لی ہے اور میری بات چھوڑ دی ہے جو میں نے اس اسبزی سے سنی تھی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چوالیس